یحبو ہی کو کافی قرار دیا گیا خلاصہ یہ کہ قبر مقبوض ہے اور بہترین چیز ہے جب یہ ایسا ہے تو اس کا مقابل بہترین بہترین اشیاء اور حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا اور وہ توازو ہے توازو کی نفسی بھی محبوب ہے اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ توازو کبر کا علاج ہے اور کبر کا علاج ضروری ہے کیونکہ یہ بدترین مرض اور ام الامراض ہے اور یہ مرض عام ہے تو اس لیے توازوں کی فکر کرنا ضروری ہوا یہ وہ آیت ہے جو پچھلی مرتبہ بھی جس کی کوئی تشریح عرض کی تھی کہ ان اللہ لا المستقبرین لوگ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا یا صحیح ترجمہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اپنے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فرماتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو برا سمجھتا ہے یا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جن کے دلوں میں بڑائی ہے اپنی ان کو پسند نہیں کرتا ان سے محبت نہیں کرتا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تعبیر اختیار فرمائی اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ محبت نہیں کرتا یہ اگر غور کرو تو اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بوجھ رکھتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک بہت عظیم نعمت ہے اس سے بڑی اور نعمت کوئی ہو نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے محبت فرمائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام نعمتیں اس کے اوپر متفر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محبت نہ فرمانا یہ در حقیقت یہ بہت بڑی زبردست وعید ہے لہذا فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ معمولی بات نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے بلکہ مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالق کا وہ شخص مقبول ہے جو بڑا ہی کرنے والا ہے چنانچہ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریا اور ردائی پمن نازانی قسم او کما صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑائی تو میری چادر ہے یعنی میری صفت ہے بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو زیبا ہے اور جو شخص مجھ سے اس بڑائی کی صفت میں بڑائی کی چادر میں مجھ سے مقابلہ کرے یعنی مجھ سے جھگڑے اور کہا کہ نہیں میں بڑا ہوں تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں یہ الفاظ ہے جی، میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں تو اس لیے لا قبو معنی میں مقبوض ہونے کا ہے کہ وہ شخص اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبوض ہے کہ جو اپنی بڑائی دل میں رکھتا ہو اپنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اس کا علاج یہ ہے کہ دل میں توازو پیدا ہو لہذا دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر کبر ہوگا تکبر ہوگا تو توازو نہیں ہوگی توازو ہوگی تو تکبر نہیں ہوگی تو ضروری ہے کہ تکبر کا علاج کیا جائے اور توازوں کو حاصل کیا جائے اور یہ ایسی بیماری ہے اللہ بچائے اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ شاید ہی اس سے کوئی خالی رہتا ہو اپنے اپنے درجے میں اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے دائرے میں کسی نہ کسی طرح یہ بیماری آ ہی جاتی ہے میں نے اپنے استاد اپنے ایک بزرگ حضرت مانا محمد ادریس صاحب کا لوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ حضرت مانا شمس سمشولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ جو جھاڑو دیتے ہیں نا اور جن کو بھنگی کہا جاتا ہے یا جمادار کہا جاتا ہے تو یہ پیشہ جو ہے جماداری کا یہ عام طور سے بہت نیچا پیشہ سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت ماں محمد ادریس صاحب اللہ نے فرمایا کہ جمع داروں کے اندر بھی تکبر ہو جاتا ہے کہ جب کوئی جمع دار دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی جتاتا ہے تو اپنی بڑائی جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے اتنے گھر کمائے اور میں اتنے گھر کماتا ہوں یعنی میں زیادہ گھروں کی سگائی کرتا ہوں تو اب یہ لوگ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دار دوسرے جمع داروں پر اپنی بڑائی جتا رہا ہے اور اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہا ہے ان سے زیادہ بلند رتبہ سمجھ رہا ہے اس واسطے کہ یہ کہتا ہے کہ میں میرے دائرے میں میرے دائرے میں رہتے ہوئے تو میں ہی بڑا ہوں اس نقطۂ نظر سے اگر جائزہ لے کر دیکھو تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ کسی نہ کسی درجے کے کبر سے بچا ہوا ہو اور اس کبر کو چونکہ امل امراض فرمایا گیا بیماریوں کی جڑ تو اس کے نتیجے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بے شمار گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو ظاہر کرنے کا کی اور اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے بزرگوں کے ہاں جب شروع میں لوگ اپنی اصلاح کی غرض سے جاتے تھے تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے دل سے بڑائی کا احساس نکالا جائے کسی طرح بڑائی کا احساس نکالا جائے اور ان کے اندر جو ایک تکبر کا کے جراثیم ہیں ان کو مارا جائے جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک نفس کی پوری اصلاح نہیں ہوتی اسی لیے حضرت حکیم علمت مانا تھانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی شاید ہی کوئی مسلمان آج کل ایسا ہو جس نے نام نہ سنا ہو ہندوستان میں ان کے علم و فضل کا توٹی بول رہا تھا اور ان کی کتابیں ان کی تعلیفات سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی علماء اس سے استفادہ کرتے تھے اور عام تعلیم یافتہ لوگ بھی استفادہ کرتے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سیاسی میدان میں بھی ان کی ایک شہرت تھی وہ خود اپنی بات فرماتے ہیں کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لکھنے کی توفیق ہوئی سیرت النبی انہوں نے لکھی ہے پہلی جلد تو شبل نعمانی صاحب کی ہے اس کے بعد ساری جلدیں حضرت صحیح سلمان نظیر رحمۃ اللہ نے لکھی تو جب سیرت لکھ چکا تو دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی تھی کھٹک جو پیدا ہوتی تھی کہ جو سیرت لکھ رہا ہوں جس بات والا کباب کی سیرت لکھ رہا ہوں اور سیرت کے جو اوساف میں نے لکھے ہیں ان کی کوئی جھلک میرے اپنے عمل میں اپنی زندگی میں بھی ہے یا نہیں یہ ایک دل میں خیال اور دل میں ایک کھٹک اور طلب پیدا ہوتے تھے اور یہی وہ چنگاری ہے جو انسان کو در حقیقت پھر اصلاح کے راستے پر جاتی ہے یہ جو خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میرے اندر یہ سیرت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں لکھ تو بھی اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن میرے اندر بھی اس کا کوئی عکس ہے یا نہیں میرے اعمال کے اندر بھی اس کی کوئی جھلک ہے کہ نہیں یہ ایک فکر مجھے پریشان رکھتی تھی اور ساتھ ہی اسی سیرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر بھی دل میں ڈالی تھی کہ عام طور سے اس سیرت و سنت کو اپنی زندگی میں لانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی اللہ والے کے پاس آدمی جائے اور اس سے اپنی اصلاح کرانے کی فکر کرے تو یہی راستہ ہوتا ہے تو سارے ہندوستان میں نظر ڈالتا تھا کہ کس کے پاس جاؤں اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا علامہ مانتی ہے وہ کس کے پاس جائے اپنی اصلاح کرانے کے لیے تو سننا تھا حضرت والا حضرت حکیم الحمد مانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو خیال ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح حضرت کے پاس اور اندازہ کروں کہ یہ کتنے پانی میں ہے مطلب یہ کہ اندازہ لگایا جائے کہ میں یہاں پر کھپت ہو سکے گی یا نہیں میرا دل مل سکے گا یا نہیں مجھے مناسبت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو پہلی مرتبہ صرف اگر دیکھا جائے تو شاید یہ کہنا بے جانا ہو کہ امتحان کی غرض سے تھانہ بون پہنچے اور حضرت کی خدمت میں حضرت کی مجلس میں ایک آدھ دن گزارا اور جب واپس روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے تو حضرت حضرت خانظہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا علامہ جو ساری دنیا میں اس کے علم و فضل کا چرچا ہے اس کو میں کیا نصیحت کروں سب کچھ تو پڑا ہے اس میں قرآن کریم اس سے پڑھ رکھا ہے حدیث اس سے پڑھ رکھی ہے تاریخ اس کو اکبر ہے تو اس کو کیا نصیحت کروں اور یہ حضرت والا کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص کوئی سوال کرتا تو ایک لمحے کے لیے فوراً دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے دل ہی دل میں یا اللہ اس کا سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے جیسا رجوع اللہ کہ کوئی بھی سوال کرے تو اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مانگتے کہ یا اللہ آپ اس کا کوئی صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دل دلی میں کہ اللہ اتنا بڑا علامہ مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے تو کوئی ایسی بات دل میں ڈال دیجیے جو اس کے لیے کارآمد ہو جائے مفید ہو جائے تو حضرت نے فرمایا بے ساختہ جو منہ سے کلمہ نکلا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے اول و آخر نصیحت کیا ہے اپنے آپ کو مٹا دینا پھر حضرت سید صاحب اللہ مقی السلام ندوی رقم وہ خود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت نے یہ فرمایا تو ایک قلب کی طرح اشارہ کر کے کچھ جھٹکا سا دیا کہ ہمارے ہاتھ اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے فرمایا کہ بس وہ جملہ ان کا کہنا تھا اور دل کی حالت تبدیل ہوگی وہ جھٹکا دل پہ لگ گیا اور پھر بے ساختہ بے بے ساختہ زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور پھر دل نے تہیا کر لیا کہ جس منزل مقصود کی میں تلاش میں تھا وہ یہیں سے ملے گی چنانچہ پھر حضرت کے ہاں آنا جانا شروع کیا خادمانہ انداز میں یا تو وہ علامہ کے جو ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے اور اس کے علم و فضل کا جو چرچا تھا اس کی وجہ سے طبیعت میں اس کا اثر بھی تھا اور یا یہ حالت ہوئی کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت میں حضرت کے مجلس میں جا کر بیٹھتے اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالی سے سنا جو فرماتے تھے کہ بعد میں حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا ایسا مٹایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل اپنا سارا علم و فضل اپنی جگہ اور پھر فضل فرماتے ایک دن میں میں نے دیکھا کہ اندر حضرت کی مجلس ہو رہی تھی اور یہ کہیں باہر سے آئے مجلس میں بیٹھنے کے لیے تو جتنے لوگ اصحاب مجلس تھے ان کے جوتے رکھے ہوئے تھے لوگوں کے سب کے جوتے سیدھے کر رہے تھے جو مجلس میں آنے والے لوگ تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے تھے اور ایک مرتبہ فرمایا حضرت ہمارے حضرت والا حضرت عارف صلی اللہ تعالی صدر سے ان کو بہت تعلق تھا تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت کے گھر پر گیا حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آج لاؤ آج آپ کو میں دکھاؤں اپنا غسل خانہ تو غسل خانے میں لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چوکی رکھی ہوئی تھی ایک لوٹا رکھا تھا ایک مسواک رکھی تھی بس پھر فرمایا کہ کسی زمانے میں یہ فیشنیبل فیشنیبل مولوی کا زبردست خانہ ہوا کرتا تھا یعنی یہ اس میں جو جتنے فیشن ہیں غسل خانے کے وہ سارے کے سارے موجود ہوا کرتے تھے لیکن ان بڑے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا کہ اب سب چیزوں سے نفرت ہو اور اب یوں دل چاہتا ہے کہ بس جو سادگی کے ساتھ جو مصنون طریقے ہیں وضو اور غسل کے بسونی پر اکتفا کیا جائے باقی ساری چیزیں ہٹا دی ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت میرے شیخ عارف فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ سر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت والا کی مجلس ہو رہی تھی اندر حضرت مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور یہ باہر نہیں اس وقت مجلس نہیں ہو رہی تھی حضرت والا کی تعلیف کا وقت تھا تو حضرت اپنا فیضری میں بیٹھ کر کچھ تصریف تعلیف فرما رہے تھے اور یہ دور کھڑے ہوئے اوپر کی سیدری کا اس کی جو کڑیاں ہوتی ہیں ان کو پکڑے ہوئے اور حضرت کی طرح مسلسل دیکھے جا رہے ہیں حضرت میں پیچھے سے آیا تو میں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کہا کہ کیا سوچتا بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ساری زندگی جن چیزوں کو علوم سمجھاتی ہے وہ تو جہل ثابت ہوئے اور علوم تو ان بڑے میاں کے پاس ہیں تو اس درجہ اللہ و تعالی نے ان کو مٹنے کی توفیق پتا فرمائی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود حضرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی مرمک مانا تھانی اللہ علیہ نے یعنی شیخ نے ان کی تعریف میں شعر کہا کیا شعر کہ اسلیما گیر اخلاص عمل اسلیما گیر اخلاق عمل دانت ندوی را منزہ از دغل کہ سلیمان سے اخلاص سیکھو اخلاص عمل سیکھو اور اس ندوی کو یعنی سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو ہر قسم کے دغل سے مکر و فریب سے اور دھوکے سے منزہ سمجھو یہ پاک ہے اس قسم کے ہر قسم کے دھوکے سے یہ شہادت دی شیخ نے اپنے مرید کے بارے میں کیسے دی کہ وہی کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹانا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی شیخ کے پاس جا کر وہ کچھ ذکر بتا دے گا وہ ذکر کرتے رہو اور ٹھیک ہے ذکر بھی مقصود لیکن ذکر تو گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے کسی کے پاس جانے بڑے کے پاس جانے کا مقصود ہوتا ہے اپنی دماغ کے خناس کو مٹا دینا آپ نے پتہ نہیں پہلے بھی سنایا تھا میں نے واقعہ حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگو ہی اللہ علیہ گنگو کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا ابو سعید رحمت اللہ علیہ اور جتنا بڑا پیر ہوتا ہے عالم ہوتا ہے کوئی بڑے منصب کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کے اندر ایک صاحبزادگی کا ایک خناس پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں بیچ میں بتا دوں کہ حضرت شیخ العدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو خط لکھا اور جو البراق کے مفتی اعظم نمبر میں میں نے شائع بھی کیا میں نے حضرت کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت ہم اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر اور اس کے حضرت کے سیرت پر ایک البراق کا خصوصی نمبر شائع کر رہے ہیں تو آپ برائے کرم اس کے لیے کچھ لکھ کے بھیج دیجیے حضرت نے ایک لمبا خط لکھ کے بھیجا اس میں کچھ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان سے گزرے ہوئے کچھ واقعات بھی تھے اور آخر میں ہمارے لیے نصیحتیں تھیں تو ایک نصیحت کا جملہ جو حضرت نے لکھا وہ وہ جملہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں بڑی محبت کا بڑا پیار بڑا خط تھا اور اس میں لکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد ماجد یعنی حکمارا محمد یاہیا تھا رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زادگی کا سور بہت دیر میں جا کے نکلتا ہے یعنی اگر کسی کوئی آدمی بڑے کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہو تو یہ زادگی کی وجہ سے جو دل میں خناس پیدا ہو جاتا ہے یا تکبر آ جاتا ہے یا بڑائی آ جاتی ہے اس کو سور سے تعبیر کیا کہ ایسی نجس چیز ہے جیسے کہ سور تو صاحبزادگی کا سور بہت دیر میں نکلتا ہے یہ جملہ محمد علیف اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی میں بھی ان کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی آپ کے بارے میں آپ دونوں صاحبزادوں کے بارے میں یہ بات لکھی تھی کہ اس کا خصوصی دھیان رکھیں اور اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کا خصوصی دھیان رکھیں اور ہمارے شیخ حضرت عارفی قدر صلی اللہ سے ستر کو بھی کئی مرتبہ بار بار حضرت خط میں یہ بات لکھا کرتے تھے تو یہ صاحبزادگی ہوتی ہے یہ جو بڑے آدمی کا بیٹا ہے تو اس بیٹا ہونے کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک ایک خناس پیدا ہو جاتا ہے تو حضرت شاہ بالکل شیخ القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب تک والد صاحب زندہ رہے تو وہی صاحبزادگی میں وقت گزر گیا کوئی دھیان نہ دیا کہ باپ سے کچھ حاصل کرتے ہیں جب وفات ہو گئی ہے شیخ عبد القدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی تو اچانک پتا چلا کہ اتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں موجود تھی وہ چھن گئی اور ہم نے کچھ حاصل نہ کیا اب تو روح کی کیا کریں کس کے بعد کس سے وہ حاصل کریں تو معلوم ہوا کہ حضرت کے مریدین میں سے ایک بڑے شیخ حضرت نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے عبد القدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے تو معلوم ہوا کہ ان کا بڑا فیض ہے تو ان کے پاس جاؤں جا کر ان سے کچھ سیکھوں اور اپنے باپ کی دولت ان سے حاصل کروں گا تو سفر کر کے ہندوستان سے گنگوہ سے سفر کر کے بلخ پہنچا اور شیخ نام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ میرے شیخ کے ساتھ زیادہ ہے بلکہ ہمارے سجرے کے لحاظ سے ہلسے گنگوئی رحمۃ اللہ ان کے شیخ الشیخ تھے تو ان کے ساتھ جا کے آ رہے ہیں تو بڑا اکرام کیا شہر سے باہر نکل کر اپنے مریدین کے ساتھ اور بڑا زبردست استقبال کیا اور شاندار سواری کا سوار کر کے ان کو اپنے ہاں لے کر آئے بڑا معزز مہمان بنایا اعلی درجے کے کھانے پکوائے اور بہترین رہائش کا انتظام کیا دو تین دن چار دن رہے پھر کچھ ہدیہ نظرانہ پیش کیا کہ وہ میرے شیخ کے صاحبزادے ہیں لہذا ان کی خدمت میں کچھ نظرانہ جب وہ نظرانہ پیش کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ مجھے جو کچھ عطا فرما رہے ہیں یہ روپے پیسے میں ان کے لیے نہیں آیا تھا میں تو اصل میں آپ سے وہ دولت لینے کے لیے آیا تھا جو آپ ہمارے دنگوں سے لے کر آئے یعنی حضرت شیخ قدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تھے حضرت شیخ قدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تو تھے لیکن خلافت ان کو ملی تھی شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے خلیفہ تھے شیخ جلال الدین تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ ان سے ان کو خلافت ملی ہوئی تھی کہا کہ آپ جو گنگوں سے جو دولت لے کر آئے ہیں میں تو اس کا کوئی حصہ لینے آیا ہوں انہوں نے کہا اچھا وہ دولت لینے آئے جہاں اچھا، پر آج کے مہمان ختم یہ آزاد اکرام جو ہو رہا تھا یہ سب ختم اب آپ کی رہائش وہاں نہیں ہوگی جہاں آپ اب تک رہے تھے بڑی شاندار جگہ پر ٹھہرایا ہوتا اب آپ کی رہائش وہاں نہیں ہوگی اب ہمارا ایک طویلا ہے طویلا یعنی جہاں پر کے جانور باندھتے ہیں اس طویلے میں آپ رہیں گے جہاں گوبر اور لیڈ اور جانور وہاں پر رہیں گے وہاں پر قیام ہوگا اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ جو سردی کے موسم میں حمام میں پانی گرم کیا جاتا ہے تو پانی آپ گرم کرنے کی خدمت آپ کے سپرد ہے دوسرا کام یہ ہے اللہ اکبر لیکن چونکہ اخلاص لے کر آئے تھے صاحبزادے نازوں کے نازوں کے صاحبزادے لیکن جب واقعی اخلاص سے اپنی اصلاح کرانے آئے تھے تو منظور کر لیا طویلے میں رہ پڑے طویلے میں قیام اور حمام جھونکنا ایک مسئلہ شیخ ابو قدوس انہوں نے حضرت شیخ نظام الدین بلقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھنگن سے کہ تو وہاں سے وہ جو لیڈ گوبر جو جانوروں کا صاف کرتی ہے تو وہاں سے لے کر وہ ٹوکرے میں بھر کے اور اس کے پاس سے گزر جانا جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابو سعید ان کے پاس سے گزر جانا اس طرح کہ تھوڑا سا گر بھی جائے آس پاس وہاں پہ اور پھر جو وہ کہیں وہ مجھے بتانا تو یہ بنگن ٹوکرا لے کے گزری اور وہ بدبودار ٹوکرا اور وہاں سے تھوڑا سا ان کے آس پاس بھی گرا تو انہوں نے اس کو بنگن کو ڈانٹا کہ تو کیا کیا مزا تو میرے پاس یہ نجاست کا ٹوکرا لے کے گزر رہی ہے نہ ہوا گنگو تو تجھے میں اس کی خبر لیتا گا یعنی اگر گنگو میں ہوتی تو تو وہاں میری راجدھانی تھی وہاں پر خبر لیتا حضرت نے بنگن کو بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی کیا ہوا تم وہ لیڈ گوبر کا ٹوکرا لے کے گئی تھی کیا کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی اس نے تو بڑے ڈانٹے ہوئے مجھے بڑا ڈانٹا بہت برا بھلا کہا کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو تمہاری خبر لیتا تو حضرت نے کہا ابھی بہت کثر ہے ابھی صاحبزادی جی بہت کچھ باقی ہے تو کوئی بات نہیں کچھ اور وقت گزرا تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے کہا کہ اب کیا ایسا کرنا کہ اس کے پاس سے لے کے گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ کچھ تھوڑی سی مٹی وٹی یا نجاست اس کے اوپر گر جائے ابھی تو باہر گری تھی نا اب تھوڑی سی ان کے اوپر بھی گر جائے وہ پھر لے کے گزری اور گرایا شیف نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ جی اب سے کہا تو کچھ نہیں مجھے ڈانٹا تو نہیں لیکن بھائی ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا گور کے اور پھر خاموش ہو کے بیٹھے کیا کہ الحمد للہ فائدہ ہو رہا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے بنگن سے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ ٹوکر لے جا کے گرا ہی دینا وہاں پر گرا ہی دینا اس طرح کرنا کہ جیسے ٹھوکر لگ گئی ان کے ساتھ اور پورا ٹھوکرا گر گیا اور پھر مجھے بتانا تو انہوں نے ایسا ہی کیا ٹکڑا گرا دیا وہیں پر اور آ کے شخص کو بتایا کہ وہ تو اب تو اب کے تو انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ کچھ گھورا بلکہ اور کہنے لگے کہ بھائی تمہاری چور مجھ سے ٹھوکر لگ گئی تمہاری چوٹ لگی ہوگی لاؤ میں تمہارے ٹوکرا بھر دیتا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو ٹھوکرے کو بھرنا شروع کیا اور اس کے اس کو تسلی دی کہ جو تمہیں چوٹ لگی ہے میں اس کی کچھ تلافی کر دوں حضرت کو الحمد للہ وہ صاحبزادگی جی کا خناس دل سے اب نکل گیا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو حضرت اسلام الدین بلقی رحمۃ اللہ نے خلافت عطا فرمائی آج ہمارے شجرے میں ہم جو ہمارا جو سلسلہ ہے حکیم الحمد مارا حاجم بھی اللہ صاحب حضرت میاں جی محمد الرحیم صاحب وغیرہ ہوتے ہوتے حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ رحمت اللہ علیہ سے گزرتا ہے اور وہ پھر سے وقت بنے تو اب دیکھو کہ وہاں جانے کے بعد یہ نہیں کہ بھائی وہاں مراقبہ کرو بیٹھ کے یا الکار و اشغال بتا دیا ہوں پہلے ہی بلکہ پہلے جو کام ضروری سمجھا وہ یہ کہ کبر کسی طرح ظاہر ہو تکبر نکلے دماغ سے اور یہ اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو یہ پہلا قدم ہوتا تھا اصلاح کا ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اصلاح نہ ہوئی یعنی اس تکبر کی اصلاح نہ ہوئی اور ذکر و شکل زیادہ کر لیا تو وہ ذکر و شکل ہی تکبر کی وجہ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے دماغ میں خلا میں بڑا راقی شامل ہو گیا میں بڑا عابد عبادت گزار ہو گیا تو اس لیے پہلا قدم حضرات یہ کرتے تھے کہ وہ یہ نکلے کسی طرح اللہ حضرت گنگوہی قدس صلی اللہ تعالیٰ چل فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا ایک مجمے میں اور وہاں مجمع کے اندر ظاہر ہے لوگ بیٹھے ہوں گے تو حضرت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو کہتے خان صاحب تھے جو کسی بزرگ سے ان کا تعلق تھا وہ آئے اور آ کر مجھ سے سوال کیا پوچھا کہ ایک بات بتائیے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کیا آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی سے کسی سے بھی کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو حضرت فرمانے لگے کہ اس نے ایسا سوال کیا کہ جو واقعتا کسی آدمی کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی عظیم بات تھی اور میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا جائزہ لے کر میں نے سچ جواب کہا سچ سچ بتائیو یہ الفاظ سے سچ سچ بتائیو کہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی سے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ الحمدللہ میں کسی سے بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تو میں نے کہا کہ نہیں میرے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا اس بات کا کہ ان میں سے کسی سے میں بڑا ہوں یہ ہے توازو اور یہ تکبر کا کہ فنا کا فنا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے اس دنیا کے کو سیراب کرتی ہے اس شخص کی خوشبو جس نے انا کو فنا کر دیا جس نے اپنی انا کو فنا کر دیا ہو اس کی خوشبو پھر پھوٹتی ہے اور یہ پھوٹی اللہ تعالیٰ نے تو بھائی پہلا قدم یہ ہے لیکن بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے مثال کے طور پر اور دوسرے سے زیادہ دی ہے تو پھر کیسے ہم سمجھ کہ یہ نعمت ہمارے پاس کم ہے یا دوسرے سے ہم ہمارے پاس یہ کمال زیادہ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کمال والا سمجھ لیا تو ہو گیا تکبر تکبر ہو گیا مثلا کوئی شخص ہے وہ فرض کرو کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں دوسرے کے مقابلے میں تو یہ دولت کا کمال اس کے پاس زیادہ ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی واقعی میرے پاس زیادہ ہے میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوں تو اگر یہ سمجھتا ہے تو حقیقت سمجھتا ہے کوئی غلط بات تو نہیں سمجھ رہا یہ تکبر کیسے ہوگا یا مثلا کسی کے پاس علم زیادہ ہے علم زیادہ ہونے کے یہ کہ علم کے جو درجے مقرر ہیں ایک ایک طالب علم ہے جو درجہ اولیا میں پڑھتا ہے اور ایک استاد ہے جو دورہ حدیث میں پڑھا رہا ہے تو درجہ تو بالکل واضح طور پر وہ پڑھانے والے کا درجہ بڑا ہے اور اس پڑھنے والے کا اس کے مقابلے میں کم ہے تو اگر وہ پڑھانے والا یہ سمجھتا ہو کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے اور یہ میرے سے اس معاملے میں کم ہے تو اگر یہ تکبر ہو گیا تو پھر یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ بالکل سچی بات ہے اس سے تکبر پیدا ہو گیا ایک آدمی ہے اس نے ابھی تک میٹرک کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ایم اے بی اے کیے ہوئے ہے اور اس سے وہ کہیں پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ علم میں اور علم کے تعلیم میں اپنے آپ کو اس سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہی سمجھے گا وہ کم کیسے سمجھے گا تو پھر تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اس کے اوپر صادق پائے گا کہ نہیں آئے گا یا مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو نماز با جماعت کی پابندی کی توفیق دی ہے اور دوسرا جو ہے وہ یا بے نمازی ہے یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو یہ بہرحال اس لیے اگر یہ سوچتا ہے کہ الحمد للہ میں نمازی ہوں اور دوسرا بے نمازی ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو خوب سمجھ لیجیے کہ اگر دو باتیں ہوں تو پھر یہ تکبر نہیں ایک بات یہ کہ جو کچھ مجھے دوسرے سے زیادہ جو کمال حاصل ہے چاہے علم میں ہو چاہے مال میں ہو چاہے منصب میں ہو عہدے میں ہو کسی بھی چیز میں ہو جو کمال بھی مجھے حاصل ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے میرے اپنے ذاتی کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنایا ہے تو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس منصب تک پہنچا دیا ورنہ میری اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں رکھتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا واپس لے لے سلب فرما لے اس کے قدرت میں جب چاہے گا تو جو کچھ بھی جو کچھ بھی کمال حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے کسی میں اپنا ذاتی کمال کو نہیں ایک یہ بات دل میں دل میں بیٹھی ہوئی ہو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا فضل و کرم میں چاہتے ہوں ایک تو یہ بات دوسرے یہ بات کہ جو بڑائی یا کمال حاصل ہے اس کی وجہ سے ان کو حقیر نہ سمجھے جن کو وہ کمال حاصل نہیں ان کی تحقیر دل میں نہ ہو کہ یہ چھوٹا آدمی ہے میں بڑا آدمی ہوں سمجھے نا یہ نہ ہو تحقیر نہ ہو بلکہ یہ دل میں ہو کہ پتا نہیں مجھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرما دیا اپنے فضل و کرم سے اس کی وجہ سے مجھے اس پر فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی لیکن نہ جانے اس کے اندر کیا کمال ہو جو مجھے مجھے حاصل نہیں اس کے اندر اس کے صفات میں اس کے تعلق مع اللہ میں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی دوسری صفات میں کوئی ایسا کمال ہو جو مجھے حاصل نہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجھ سے زیادہ نواز دے تو یہ دو, دو دوسری بات پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور اس پر شکر واجب ہے اور اسی کا ذکر ہے اس آیت ہے کے میں وہ اما نعمت رب کا اپنے پروردگار نے تمہیں نعمت دی ہے وہ اس کو بیان کرو کوئی عرض نہیں اللہ تعالیٰ کا احسان شمار کر کے کہ یا اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے تو اس کو بیان کرو میں بننے کا بہت دے لیکن کیا سمجھ کر اللہ تعالی کی عطا سمجھ جب چاہے واپس لے لے اور اس کا اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں یہ سارے کمالات جتنے بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جب ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ آدمی اگر ان پر غور کرے تو حقیقت کھل جائے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی بہت سے موضوعات پر کتاب کتابیں لکھی چھپ بھی گئیں لوگوں میں الحمدللہ کچھ مقبول بھی ہو گئیں لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر کتاب اکثر کتابیں ایسی ہیں کہ جب اب کھولتا ہوں ان کو تو اس کو پڑھ کر یہ حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے لکھا مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے لکھا تھا یہ میں نے لکھا تھا وہ اپنے لکھے ہوئے کو لکھا ہوا جو ہے وہ وہی یاد نہیں اور اب دیکھ کے پتا چلا کہ اچھا ہی لکھا تھا تو اگر یہ ذاتی کوئی کمال ہوتا تو پہلے جس طرح حاصل تھا وہ اب بھی حاصل ہوتا لیکن وہ نقل ماری ہے کہیں سے کسی کتاب سے نقل کر دی کبھی کسی کتاب سے نقل کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عبادت بنوا دی وہ لکھوا دی لیکن اب وہ کچھ آدمی نے یہاں تک کہ بعض اوقات خود وہ مسئلہ جو جس کی تحقیق لکھ چکے تفصیل کے ساتھ کبھی سامنے آئے تو ایسا ذہن سپاٹ ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں پھر اپنی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھو تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لکھا ہوا تھا تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل جلال کی عطا ہے اس کا کرم ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ آدمی اس کا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور یہ یقین رکھے کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین لے یہ اس کی دیو لین ہے جب چاہے چھین لے ایک تو اس بات کا اعتقاد دل میں آ جائے اور دوسرے یہ بات کہ جس کو وہ کمال حاصل نہیں اس کی کوئی تحقیر دل میں نہ آئے بس یہ ہے محق کے امتحان کہ چونکہ میں بڑے درجے پر فائز ہوں کیونکہ میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں کیونکہ میرا تجربہ زیادہ ہے لہذا جو دوسرے جن کو یہ تجربہ نہیں ہے وہ میرے سامنے بے حقیقت ہے اور حقیر ہے ان کی تحقیر دل میں آئے یہ دل میں آ جانا تحقیر کا دل میں آ جانا یہ کبر کی زبردست نشانی ہے ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ چاہے کتنے بھی بظاہر دیکھنے میں دیکھنے میں مجھ سے کسی صفت میں کم نظر آ رہے ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت اور اپنی قدرت سے ان کو کچھ ایسی صفات دے رکھی ہوں جو مجھے حاصل نہیں تو کیا بھائی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ جب اصل فیصلہ تو اس وقت ہوگا نا جب اللہ تبارک بتا رہا کہ آپ کیسی ہوگی کہ کون بڑا تھا کون اچھا تھا کون برا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب ہو تو یہ مجھ سے کتنا آگے نکل جائے اللہ تعالیٰ کو درجات کتنے اونچا تھا فرمانا جب بدن کتنے وقت میں نے آپ اس مجلس میں سنایا ہے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ساری رات تعجب میں کھڑے ہیں اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا لیکن میرے ساتھ جو لوہار رہتا تھا اس کو جو درجہ ملا اس درجے تک میں نہیں پہنچ سکا اب اگر کوئی لوہار کا عبداللہ مبارک کا موازنہ کر کے دیکھتا اپنی زندگی میں تو عبداللہ مبارک محدث اتنے زبردست محدث امام وریمرم فرالے کے شاگرد فقہ کے زبردست فقیر ولی اللہ عبادت گزار ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے اور دوسرا لوہار لوہا پیٹ رہا ہے نہ اس کے پاس علم ہے نہ اتنی عبادت ہے ہاں البتہ وہ نے بتایا کہ جب اذان کی آواز آ جاتی تھی تو جو اس نے ہتوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا اس کو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک ضرب لوہے پر اور لگا دے تو اسے چھوڑ کر نماز کے لیے چل کھڑا ہوتا تھا لیکن حسرت کیا کرتا تھا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ معاذ سے فارغ رکھتا تو ہم بھی عبداللہ مبارک کی طرح ان کی طرح عبادت کیا کرتے اس اللہ کے بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ مبارک سے بھی آگے بڑھا دیا تو اگر دنیا میں کوئی دیکھتا یا عبداللہ ابن مبارک یہ سوچتے کہ بھائی مجھے تو اللہ نے حدیث بھی دی تفریح بھی دی اور فقہ بھی دیا اور عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائی لیکن اس لوہار بیچارے کو تو یہ توفیق نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی کوئی تاخیر آتی تو وہی تکبر ہو گیا تھا لیکن جس طرف لوہار آگے بڑھ گیا اگلا مبارک سے تو پتہ نہیں جس کو ہم دیکھنے میں ہمیں معمولی نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ کوئی صفات نہیں ہے بیچارہ غریب ہے مسکین ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں کیا مقام دے رکھا ہے اس واسطے کسی کی تحقیر دل میں کیوں آئے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا بندہ ہے اس کے بعد اس کی تحقیر دل میں کیسے آ جائے حدیث میں آتا ہے کہ ربا اثا اخبر مدفواب اکثر کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بال بکھرے ہوئے چہرہ جسم غبار آلود یعنی میں نے کچھ پہلے مدفوع بل ایسے کہ لوگوں کے دروازوں پر جائیں تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں ایسے لوگ لیکن اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر تو قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے لو اللہ آباد تو کس کو دیکھ کے کس کی تاثیر کرو بعض اوقات آدمی کے ظاہری حالات سے کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا مقام ہوگا اور بھائی یہ معاملہ میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں دین کی طرف چلنے کی نماز روزے کی حج زکات کی اپنی قطع کچھ سنت کے مطابق بنا لینے کی تو جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں ان کی تحقیر دل میں آ جاتی ہے اکثر و یہ بھی بہت بڑا زبردست سوچنا ہے دل میں تاخیر آ جاتی ہے اور ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تاخیر جو آ رہی ہے دین کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر دین کے خلاف دین سے ہٹا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز با جماعت کا پابند نہیں ہے مسجد میں نہیں آتا یا اس کا سورج شکل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی وجہ سے تحقیر دل میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات اس میں نفس یہ تعبیر بھی کرتا ہے کہ یہ تحقیر جو آ رہی ہے یہ در حقیقت دین کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے ارے اللہ تبارک نے تمہیں توفیق عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے نماز کی روزے کی مسجد میں آنے کی دین کی باتیں کرنے سننے کی اپنی وضع قطع دین شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دی تو یہ اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو بظاہر اس سے محروم ہے ان کی تحقیر کرو ہاں طرف تو کھا سکتے ہو شفقت اور محبت کے ساتھ طرف کھا سکتے ہو کہ یہ بیچارہ اس کو جیسے کوئی مالدار آدمی کسی غریب آدمی پر ترس کھائے غصہ نہیں کرتا اس کے اوپر تحقیر نہیں کرتا لیکن ترس کھاتا ہے اور ترس کھا کر اس کی کچھ امداد کرتا ہے تم بھی طرف کھاؤ اور اس کی امداد یہ کرو کہ اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اس کو اس اس سے نجات دے دیجیے اس کو راہ راست پر لے آئیے یہ دعا کرو اس کے حق میں نہیں ہے کہ تاخیر کرو اس کی اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ بعض اوقات ظاہری اعتبار سے تو بے شک اس کے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں اس کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے لہذا کسی کو بھی کسی کی حضرت جہاں تک حضرت حکیم مت مانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے فرماتے کہ میں کسی کافر کو بھی کسی کافر کو بھی کسی کافر سے بھی اپنے آپ کو یقینی طور پر افضل نہیں سمجھتا کافر سے بھی کیوں اس لیے کہ اعتبار موجود ہے کہ کسی کو اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور پھر یہ مجھ سے آگے نکل جائے تو جو جو بغض ہے وہ کفر سے ہے فسق سے ہے کافر سے اور فاسق سے نہیں ہے اس کی ذات سے نہیں ہے اس کی صدت سے ہے لہذا اس کی تحقیق کرنا جائز میں ایک مرتبہ حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ان فرمائے ابو حنیف آسر اور قطب الرشاد وقت وہ ایک مرتبہ مجلس ایک مجمع تھا علماء کرام کا مجمع اس میں فرمانے لگے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی آخرت میں تو جو لوگ جن کے دل میں ایمان ہوگا آخرکار جہنم سے نکال لیے جائیں گے جن کے دل میں لا الہ الا اللہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو آخر میں نکال شروع میں سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا پھر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہنم میں جا کر دیکھو کہ جس کے دل میں چنے کے برابر ایک چنے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکالنا ہے تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے جس کے دل میں چنے کے برابر بھی ایمان پائیں گے اس کو نکال لیں گے پھر زیادہ فرمائیں گے دوبارہ جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی بات رائی کے دانے کے برابر اس کو بھی نکال لیں نکال لائیں گے پھر حکم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک نقطے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نکال لیں گے تو اب بتاؤ چنے کے برابر ایمان والا لیکن یعنی پہلے فرشتوں نے فرشتوں نے دیکھا جس میں بھی تھوڑا بہت ایمان تھا اس کو نکال لیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنے برابر ایمان والوں کو نکال لیا پھر رائی کے دانے کے برابر والوں کو نکال لیا پھر نقطے کے برابر والوں کو بھی نکال لیا اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں اپنی لپیں بھروں گا لپیں لپیں جانتے ہو یعنی دونوں ہاتھ ملا کر جو چیز نکالی جاتی ہے تو اللہ تبار بتایا پھر اپنی تین لپے بھریں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے اللہ کی لپیں اللہ تعالیٰ کی لپیں اللہ تعالیٰ جانے کیسی ہوں گی اس کی کونا کون جانے تو حضرت گنگوئی کوئی نے فرمایا کہ دیکھو یہ تین لپے جو اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کا پتہ فرشتوں کو نہ چل سکا یہ وہ ہیں جن کے ایمان کا پتہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چل سکا اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے ان کے ایمان کو اور اس کی بنا پر ان کو نکال دیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کسی کو کافر کہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اولین و آخرین کے علوم کے جامع وہ بھی ان کے ایمان کو پہچان نہ سکے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا تو فرمایا کہ ہمیں کافر کہتے ہوئے مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی کو کافر کہتے ہوئے کچھ پتہ نہیں اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے البتہ ساتھ ہی فرمایا کہ ہم چونکہ ظاہر کے مکلف ہیں بحثت فقیر کے بحثت مفتی کے ظاہر کے مکلف ہے لہذا جو ضروریات دین کا منکر ہوگا اس پر فتوا تو لگائیں گے کبری کا یہ کافر ہے لیکن جہنمی ہے کہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے کہ نہیں ہے یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں دنیا کے احکام کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے جس پر بھی ہم فتوا لگاتے ہیں کفر کا وہ ظاہر کے اعتبار سے لگاتے ہیں دنیا کے احکام کے اعتبار سے لگاتے ہیں لیکن آخرت کے احکام کے اعتبار سے کون جہنمی ہے کون جنتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں انسان کا کام نہیں ہے کہ اس پر یہ فیصلہ لگائے فیصلہ کرے تو جب یہ بات ہے تو بھائی کس چیز پر ناز کہ اور کس بات پر تحقیق پتہ نہیں اس کی کون سی صفت ایسی ہے اس کے اندر کون سی چھپی ہوئی چنگاری ایسی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک بتا رہا کہ وہ مقبول ہو تو اپنی دینداری کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرنا دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے لہذا یہ بھی کبر میں داخل ہے تو میں نے عرض کیا کہ دو باتیں ہوں تو اگر اپنے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے صفت دی اچھی صفت عطا فرمائی ہے تو اس کا جو احساس دل میں ہے اس کو دل میں رکھنا یا دوسروں سے بیان کرنا میں کرنے میں بھی کوئی مداحفہ نہیں بشرطے کہ یہ دو باتیں ایک یہ کہ میرا کوئی کمال نہیں یہ اللہ دل جلالہ کی عطا ہے جب چاہے خرچ کر لے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے کسی کی بھی تاخیر دل میں نہ آئے اور جب تاخیر دل میں نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر زبان پہ بھی نہیں آئے گی اگر دل میں نہیں ہے تاخیر تو زبان پہ بھی نہیں آئے گی اور اگر دل میں تاخیر ہے تو کسی نہ کسی وقت زبان پر آ جائے گی کسی نہ کسی وقت اس کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو جائے گا جو حقارت آمیز ہوگا کسی نہ کسی وقت اس کا تذکرہ آپ کریں گے تو تذکرہ کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ایسا لفظ نکل جائے گا جو تاخیر آمیز ہوگا اور یہ لفظ نکل جانا یہ بڑا ہے بہت بڑی اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اگر ایسا لفظ تاخیر کا نکل گیا تو کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ بھی ایسا کہ جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ نگاہ کے گناہوں میں ایک گناہ بہت بڑا گنا یہ ہے نگاہ کے گناہوں میں ایک یہ ہے کہ کسی پر حقارت کی نظر ڈالنا چاہے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن نگاہ ڈالی حقارت کی حقارت آمیز نگاہ ڈالی اس کو یہ نگاہ کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اگر زبان سے کہہ دیا الحمد بلّہ تو یہ دوسرے کی آزاری ہوئی اور اپنے لیے اپنے تکبر کا ساختانہ ہوا تو یہ ایسا گنا ہے کہ جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان ہم جیسے لوگوں کو جن کے ساتھ کچھ ماتحت لوگ لگے ہوئے ہیں یعنی رسمی اعتبار سے کوئی ہمارا ماتحت ہے ہم اس کے افسر ہیں اور وہ ہمارا ماتحت ہے تو اس کو اس کے اندر بھی یہ بات کہ چونکہ میرا ماتحت ہے لہذا یہ مجھ سے فروتر ہے مجھ سے ہاں، میں اس میرے سے یہ نیچا آدمی ہے اور چھوٹا ہے یہ خیال آنا یہ تاخیر کا یہ تاخیر کا خیال ہے جو درست ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے مراکب بنا دیے ہیں لوگوں کے آسانی اور سہولت کے لیے کہ ایک کو امیر بنا دیا اور ایک کو معمور بنا دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبے پیدا فرمائے ہیں تقسیم کار کے لیے آسانی اور سہولت نظم اور انتظام پیدا کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ امیر اپنے آپ کو معمور سے بڑا سمجھنے لگے اور امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کی تاخیر کرنے لگے اپنے ماتحتوں کی تحقیر کرنے لگے نہیں بلکہ اپنے قرض عمل سے یہ بات واضح رکھے کہ وہ میرے ماتحت ضرور ہیں لیکن کچھ پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کا کیسا معاملہ ہے سید القوم خادم یہ سمجھے کہ کسی قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ بھی ان کا خادم ہوتا ہے خدمت کرنے والا ہوتا ہے خدمت کا عنوان مختلف ہے طریقے مختلف ہیں لیکن ہے وہ بھی خادم ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں امیر المومنین ہیں لیکن میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا ایک عورت کے کہنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سر جھکا لیتے اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ افسوس کہ ابن خطاب نے حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ باتیں بھی حاصل نہ کر سکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچوں نے حاصل کر لی تھی یہ بھی فرمایا تو بے شک ایک امیر ہے ایک معمور ہے لیکن اس کے باوجود فرق مراتب کو فرق مراتب کی حد تک رکھے اس کو تحقیر کے انداز میں پیش نہ کرے تحقیر کے انداز میں نہ سمجھے کچھ پتہ نہیں اس کا درجہ کتنا ہو کتنا ہو تو یہ فرق ہے اور بعض اوقات اسی فرق مراتب کے اندر کسی کو تمبی کرنے کی اور تعدیب کی ضرورت بھی پیش آتی ہے بات ہے بیٹے کو تمبی کرنی پڑتی ہے استاد ہے شاگرد کو کرنی پڑتی ہے افسر ہے ماتحت کو کرنی پڑتی ہے لیکن اس تمبی کے اندر بھی صرف ضرورت کے حد تک اس کو رکھے اس میں حد سے نہ بڑھے اور اس وقت بھی یہ سمجھے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ بھی اس کی خدمت کر رہا ہوں اور ایک ایسا فریضہ ادا کر رہا ہوں جو میرے ذمہ اللہ نے لازم کیا ہے ورنہ کچھ پتا نہیں یہ مجھ سے کتنا افضل ہو حضرت والا حضرت کی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ حضرت کے یہاں تو بڑے قوانین ہوتے تھے نا خانقاہ کے اندر اور اگر کوئی شخص جو اسلام کا طالب بن کر آیا ہے اس کو ڈانٹ وانٹ بھی پڑتی رہتی تھی اس کو تبدیل بھی بہت ہوتی تھی تو لیکن فرماتے تھے کہ جب میں کسی کو ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو این اس وقت جب کہ اس کو ڈانٹ رہا ہوں میرے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شہزادہ ہو اور بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ بادشاہ کیونکہ شہزادے نے کچھ غلطی کی جو بادشاہ کو ناگوار گزری اور اس کی سزا کے طور پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں اور کوڑے لگوا رہا ہے کس سے جلد سے تو جلد شہزادے کو کوڑے لگاتا ہے لیکن اس وقت میں بھی اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے میں جلد ہوں درجہ اسی کو بڑا ہوا ہے لیکن میں جلد ہوں تو جلات لیکن مجھے حکم ہے اس واقعی مار رہا ہوں اس کو اور یہاں بھی دیکھتے ہو گے کہ یہ سیکورٹی آفیسر سیکورٹی کے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر تو وہ تلاشی لیتے ہیں بڑے بڑے صاحب منصب لوگوں کی تلاشی لینے کا ان کو حکم ہوتا ہے تلاشی لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں اس شہزادے سے یا اس وزیر سے یا اس صاحب منصب سے میرا منصب بڑا ہوا ہے کیونکہ میں تلاشی لے رہا ہوں اس کی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے وہ ادا کر رہا ہوں باقی درجہ اسی کا بڑا ہوا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں یا اس کو تمبیل کرتا ہوں تو اس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ میں جلاد ہوں اور یہ شہزادہ ہے اور چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ڈانٹ رہا ہوں اس لیے اس کو اس کی تعریف کر رہا ہوں میرا فریضہ ہے اس کو ادا کر رہا ہوں اس کی تحقیر دل میں نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ صفت ہم کو بھی عطا فرما دے کہ بزرگوں سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کا جب جب برتاؤ ہوتا ہے لوگوں سے تو وہ برتاؤ میں یہ رنگ آ جائے کہ اس میں تکبر نہ ہو اس میں غرور نہ ہو اس میں اپنی بڑائی نہ ہو تو پھر اللہ تبارک بتا تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی عطا فرماتے پھر وہ تکبر کی بڑا سے نکل کر وہ ایک اعتدال اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس اعتدال کے ذریعے اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں تو اگر اپنی کوئی صفت اچھی نظر آ رہی ہے تو بس دو کاموں کا اہتمام ایک یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھے اپنا ذاتی کمال لیں اور اس پر شکر ادا کرتے رہے ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت قدر صلی اللہ تعالیٰ یہ تجربے کی بات ہے کہ شکر گزار بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہی ادا کرتا رہے انشاءاللہ وہ تکبر سے محفوظ رہے کیونکہ جو نعمت ملی اس پر اللہ کا شکر یا اللہ آپ کا شکر آپ نے آتا فرما دیا میرا کمال نہیں تھا آپ نے آتا فرما دیا لبی حدانہ لہٰذا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہدایت فرما دی ہمارے بس میں نہیں تھا ہمارے اندر نہیں تھا کہ ہم اس ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے جو اپنے سے بظاہر کمتر نظر آ رہا ہے اس کی تحقیر نہ ہو اس کی کسی طرح بھی نہ نگاہ اس کے اوپر تحقیر کی پڑے نہ دل میں تحقیر آئے نہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو وہ جو تاخیر آمیر ہو یہ حاصل ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ تکبر کی بلا سے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کچھ توفیق عطا فرمائے ایک صاحب کا سوال کسی مرتبہ بھی آیا ہوا تھا اللہ نے توفیق دی زندگی دی تو اگلے مرتبہ ان شاء اللہ کریں گے ہاں اگلے اتوار کو بھائی مجلس نہیں ہوگی ایک اتوار کا ناغہ رہے گا اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام ظاہر و باطن کے کھلے چھپے چھوٹے بڑے خفیہ علامیہ اللہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا اللہ ہماری ہمارے گھر والوں کے متعلق احباب سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم پوری محمد کی طرف سے اے اللہ استفار کرتے ہیں اپنی رحمت سے ہم کو ہماری مغفرت فرما دے ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے یا اللہ تمام حاضرین حضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے کسی دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کے دل برادوں کو پورا فرما دے یا اللہ پرچہ آیا ہے کہ سید مطلوب علی صاحب جو اس مجلس میں ہم اکثر شریک ہوا کرتے ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے یا اللہ رحمت سے ان کو ان کے مکمل مغفرت فرما یا اللہ رحمت سے ان کو مکمل مغفرت فرما اے اللہ رحمت سے ان کو مکمل مغفرت فرما ہمارے دارالعلوم کے ایک طالب علم کے محمود بھائی محمد عارف کا آئندہ دن آپریشن ہے یا اللہ رحمت سے آپریشن کو کامیاب فرما اور یا اللہ ہم تمام حاضر اور حضرات کے اور متعلقین یا اللہ جو کسی بیماری میں گرفتار ہیں یا اللہ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بیماریوں کو صحت و عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ تبدیل فرما دے اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے توحید کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر و سنانا اور تعلیمات سے آزادی پروگرام میں شامل ہے اسلام کے خلاف پھیلائی گئی کو دور کرنا اور مسلمان کے جذبات کو بیدار رکھنا ہے اس کوشش کا محمد رسیم پاکستان